حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں ہم نے آپ کی مرضی کے بغیر منہ کے کونے سے آپ کے دہنے مبارک میں دوائی ڈالی آپ نے اشارے سے روکا بھی کہ مجھے زبردستی دوائی نہ پلاؤ ہم نے آپس میں کہا یہ مریض کی طبعی طور پر دوائی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہے جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نہ بچے سب کو زبردستی ہی دوائی پلائی جائے سوائے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ موجود نہیں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکسٹھ